الحمد للّہ رب العالمی وسرات وسلام علی سعید المسلیم بعد سعودب اللہ من شعیطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام السلام علیہ رسول اللہ آلك علی يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ معجزات انبیاء میں حاضر ہیں حزب معمول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں منقول ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارہ کا تعالی اس پر اپنی دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا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 انشاءاللہ شاء اللہ آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا یوسف والی نبینہ السلام کے مبارک مجزے کا ذکر ہوگا حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علا نبینہ والسلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو حضرت یعقوب علی نبی علیہ سلاۃ السلام کو اس کا بے حد رنج و ملال ہوا اور اپنے پیارے بیٹے کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی کمزور پڑ گئی پھر برسوں کے بعد جب یوسف علیہ السلاۃ السلام کے بھائی قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوبارہ مصر گئے اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی تو حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تعالی تمہیں معاف فرما دے اور وہ ارحم الراحمین ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کے اس عمل سے ہمیں ایک بڑا پیارا مدنی پھول مل رہا ہے اگرچہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی لیکن باوجود اس کے جب انہوں نے اظہار ندامت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں معافی کی درخواست پیش کی تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کمال شفقت و محبت کے ساتھ انہیں معاف فرما دیا اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جو کوئی ان پہ ظلم کرتا یہ اسے معاف فرما دیتا جو انہیں محروم کرتا کوئی چیز روک لیتا یہ اس پہ عطاؤں کی بارشیں کر دیتے اور جو ان سے تعلق توڑتا یہ ان سے تعلق جوڑتے تو ہمیں بھی اس سے مدنی پھول حاصل کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے سے زیادتی کرے اور پھر وہ اس پر نادم ہو جائے نادم ہو کر معذرت پیش کرے تو ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں انشاءاللہ آج ہم اپنے بھائی کی خطا غلطی کو معاف کریں گے تو ہمارا رب کریم اور الراحمین ہے انشاءاللہ وہ بھی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا پھر جب یوسف علیہ السلاۃ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلاۃ السلام کا حال پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علی نبی علیہ صلاح السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اب جو آپ نے فرمایا ہمارے رب ازل نے اسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ترانوے ترجمہ کنزول ایمان میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پہ ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کا یہ مبارک کرتا لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ سلاۃ اسلام کنعان میں تھے آپ کے بھائیوں میں سے یہودا یہ ایک بھائی تھا اس نے کہا کہ اس کرتے کو میں حضرت یعقوب علیہ سلاۃ اسلام کے پاس لے کر جاؤں گا کیونکہ یوسف علیہ سلاۃ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلودہ کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور میں نے ہی یہ کہہ کر انہیں غم پہنچایا تھا تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہذا آج میں ہی یہ کرتا لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کی زندگی کی خوشخبری ان کو سنا کر ان کا دل خوش کروں گا چنانچہ یہودا اس مبارک کرتے کو لے کر اسی کوس تک ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا چلا اور راستے میں خوراک کے لیے جو سات روٹیاں اس نے اپنے پاس رکھی تھیں وہ ان روٹیوں کو کھانا بھی بھول گیا فرتے مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا جیسے ہی کرتا لے کر یہودا مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا کنعان میں حضرت یعقوب علیہ سلاط السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلاط السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا سبحان اللہ اور آپ نے اپنے پوتوں سے یہ کہا جس سے ہمارے رب عزوجل نے قرآن مجید میں پارہ تیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چورانوے میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزول ایمان بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ گیا ہے یعنی بہک گیا ہے آپ علیہ السلاۃ السلام کے پوتوں نے جواب میں عرض کیا کہ خدا زوجل کی قسم آپ اب بھی اپنی اسی پرانی واراستگی میں پڑے ہوئے ہیں بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو لیکن جب یہودا یوسف علیہ السلام کا بھائی کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی وہ مبارک کرتا جو اللہ کے نبی کا کرتا تھا وہ مبارک کرتا جسے اللہ کے نبی سے نسبت تھی وہ مبارک کرتا کہ جسے اللہ کے نبی کے جسم سے نسبت تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ السلام کے چہرے پہ ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی سہانند اللہ اور اس بات کو بھی ہمارے رب ازل نے پرانے مجید میں ارشاد فرمایا چنانچہ تارہ تیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چھیانوے میں ارشاد ہوا ترجمہ کنزل ایمان پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں یعنی دیکھنے لگی کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ عزوجل کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت یوسف علا نبی نوالی صلاحت السلام ان کا کتنا مبارک موجودہ کہ آپ کی کمیز مبارک سے ظاہر ہوا کہ آپ کی مبارک کمیز کو جب آپ کے والد محترم کے منہ پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی آنکھیں روشن ہو گئی سبحان اللہ آئیے اس مبارک قمیض کے متعلق سنتے ہیں اس مبارک کرتے کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کرتے کو کس کس نبی سے نسبت رہی اور یہ کرتا کہاں سے آیا تھا چنانچہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا جیسا کہ خزائے عرفان میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ یہ کرتا بطور تعویذ بنا کر یعقوب علیہ السلاۃ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال رکھا تھا اسی طرح حضرت مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی علیہ سلاۃ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی قمیصوں میں سے ایک قمیض انہیں پہنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قمیض حضرت اسحاق علا نبی علیہ السلاۃ السلام کو پہنائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنائی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنائی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مبارک قمیض ملی پھر آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اس نے برکتیں حاصل کی اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام سے برکتیں لوٹی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام سے بھی بابرکت ہوئی پھر انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو لپیٹ کر ایک چاندی کی نلکی میں رکھا اور اس نلکی کو حضرت یوسف علیہ السلاط السلام کے گلے میں ڈال دیا بطور تعبیر پہنا دیا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور جب ان کو قید میں رکھا گیا اور جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے ان تمام اوقات میں وہ مبارک قمیض جو بطور تعویذ آپ کے گلے میں تھی حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس تعویذ میں سے وہ قمیض نکالی اور اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ میری اس قمیض کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور ان کے ترجمے سے سنا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ سلاۃ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلاۃ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے کافی فاصلہ ہے اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ لی تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ السلام کا معجزہ تھا کہ اتنی دور کی چیز کو آپ نے محسوس فرما لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تھا اس بارے میں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں اور اس سے ہم بھی مدنی پھول چنتے ہیں حضرت یعقوب علیہ سلاۃ السلام جن کے فرزند گم ہوئے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے جو کہ آپ کے کنعان سے کافی دور ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگ لی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین پر تھے اور ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہ ہوئی اس کی کیا وجہ ہے یعنی دور والی چیز کو تو آپ نے محسوس کر لیا اور جبکہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام اسی شہر میں کنویں میں تھے تو آپ کو محسوس نہ ہوا تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اسے سنیے آپ نے فرمایا ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی طرح ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی تو ہم لوگ آسمانوں پہ جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے سامنے ہوتی ہے یعنی اللہ تبارک کا وطالعہ ان پر ساری کائنات کو ظاہر فرما دیتا ہے گویا جس طرح کوئی چیز ہتیلی پہ رکھی جائے اسے دیکھ لیا جائے تو اس طرح ساری کائنات ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور فرماتے ہیں اور کبھی جب ہم پر استغراکی کیفیت تاری ہوتی ہے تو ہم اللہ ز کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ماں سو اللہ اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی پشتے پا کو بھی نہیں دیکھ پاتے یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو یوسف علیہ السلاۃ السلام کے کرتے کو ہم نے سونگ لیا اور اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا کیونکہ اس وقت جس وقت یوسف علیہ السلاۃ السلام مصر میں تھے اور ان کا کرتا لے کر وہاں سے یہودا چلا اس وقت ہم پر کشفی کیفیت داری تھی مگر کنعان کے کنویں میں ہم نے یوسف علیہ السلاۃ السلام کی خوشبو کو اس لیے محسوس نہ کیا کہ اس وقت ہم پر استغرا کی کیفیت کا غلبہ تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذکر چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ اسلام کے مبارک کرتے کا اس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ آئیے اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارکہ کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے سراپا معجزہ بنایا دیگر انبیاء علیہ السلاۃ السلام معجزے لے کر تشریف لائے لیکن ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے چنانچہ حضرت سنان بن تلق یمن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کرتے ہیں کہ بنو حنیفہ میں سے میں پہلا شخص ہوں جو کہ وفد بنا کر رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ والی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک دھو رہے ہیں مجھے دیکھ کر حبیب خدا سراپا موجزہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یا ماما بھائی بیٹھ جاؤ اور تم بھی اپنا سر دھو لو کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے کہ جس سے آپ نے غسل فرمایا تھا سر دھویا تھا اس مبارک پانی سے سر دھویا اور پھر میں مسلمان ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر مجھے عنایت فرمایا بعد ازاں میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کرتے مبارک میں سے ایک ٹکڑا عطا فرما دیجیے سبحان اللہ تاکہ میں اس سے انس حاصل کروں مجھے اس سے تسلی ملے یہ سن کر شفیق امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قمیص مبارک کا ٹکڑا عطا فرمایا کہتے ہیں کہ وہ قمیص مبارک کا تبرک ان کے پاس تھا وہ اس کو دھو کر بیمار کو پلاتے تو اللہ تبارک کا وطالعہ بیمار کو شفا عطا فرماتا سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کمیز کا ایک ٹکڑا پوری کمیز مبارک کی برکت کیا کہنے ایک مبارک ٹکڑا اسے جب بیمار کو اس کو دھو کر پلایا جاتا تو بیمار شفا پایا جاتا حضرت سیدتنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ایک جبہ مبارک جو فرماتی ہیں کہ میرے پاس تھا کہ یہ وہ مبارک جبا ہے جسے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے پہنا کرتے تھے اور ہم اسے دھو کر بیماروں کو پلاتے وہ شفا پا جاتے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ شہاب الدین احمد نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کے بدنوں پہ ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قمیص کا تذکرہ ہم نے سنا کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قمیص کا ایک ٹکڑا ایک صحابی نے اس لیے لیا کہ اس سے اسے اونس حاصل ہو اسے سکون ملے اور پھر اسے دھو کر بیماروں کو پلا رہے ہیں اور بیمار اس سے شفا پا رہے ہیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جبا اسے دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلایا جا رہا ہے اور بیمار اس سے شفا پا رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ والوں سے نسبت ہو جائے اللہ والوں سے جن کا تعلق جڑ جائے وہ چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگ جائیں وہ باعث بارکت اور سعادت ہو جاتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو برتن استعمال فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے ان برتنوں میں بھی مریضوں کے لیے شفا رکھ دی چنانچہ قاضی ایاز اشفا شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو القاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے سبحان اللہ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 اگر ہمیں بھی کبھی یہ بات پتہ چلے کہ فنا شخص کے پاس کوئی متبرک شے ہے جس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال یہ بھی با کمال ہیں اور ان کے کمالات تو اتنے ہیں کہ ان کو اگر شمار کیا جائے تو شمار نہ کیے جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک اب بھی جن کے پاس ہیں وہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں چنانچہ حضرت ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھے جو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جب کوئی بیمار آتا بیمار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ فرماتی کہ پانی کا پیالہ لے آؤ پھر آپ اس مبارک ڈبیا کو اس پیالے میں چکر لگا کر دیتی اور اس پانی کو جو بیمار پیتا وہ شفا یاب ہو جاتا چنانچہ مشکات شریف میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین ام سلامہ کے یہاں پانی کا پیالہ دے کر بھیجا کیونکہ ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی اور اس میں آپ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور جب کوئی کسی قسم کا بیمار آتا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 وس وبارک وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی کیا ہی برکت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھے ایک جنگ کے دوران جبکہ آپ سپا سالار تھے آپ کی وہ ٹوپی گر گئی آپ نے سخت کوشش کی اور ٹوپی کو اٹھا لیا بعد میں صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کے کئی جانسار شہید ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ صرف اس ٹوپی کی خاطر نہ کیا بلکہ ان موئے مبارک کی خاطر کیا جو اس ٹوپی میں سلے ہوئے ہیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں موئے مبارک کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے اور خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھی فتوحات ملی کسی بھی مارکے میں جو مجھے فتح نصیب ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میری اس مبارک ٹوپی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے ان کی برکت سے مجھے دشمن پر فتح مل جاتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی تعالحمد ولاف وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی آپ کی قمیص مبارک ہو آپ کا جبہ مبارک ہو آپ کے منہ مبارک ہوں یا ہر وہ چیز جس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی وہ بے مثل و بے مثال ہو گئی مریضوں کو شفا دینے والی ہو گئی اور جنگ میں فتح دلانے والی ہو گئی اللہ تبارک کا تعالی ہمیں بھی ایسی تبرکات اگر ہمیں مل جائیں میسر آ جائیں تو ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیٹھے بیٹھے اسلامی آخر میں چونکہ لباس مبارکہ کا ذکر ہوا اور حضرت یوسف علیہ صلاۃ السلام کے مبارک کرتے کا ذکر ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کرتے کا ذکر ہوا آپ کے جبہ مبارک کا ذکر ہوا تو آئیے امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ جو کہ اس دور میں پرفتن دور میں ہمیں راہ سنت پر گامزن کر رہے ہیں آپ نے الحمد ہمیں بے شمار سنتوں کا مجموعہ بنام فیضان سنت عطا فرمایا کہ جس میں ہزار ہاں سنتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے علاوہ بھی آپ وقتاً فوقتاً ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں آئیے امیر سنت نے لباس سے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں انہیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہم بھی ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے لباس اختیار کریں گے چنانچہ امیر نسنت مدنی حلیہ اپناؤ کے چودہ حروف کی نسبت سے ہمیں چودہ مدنی پھول لباس کے عطا فرما رہے ہیں آئیے انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں ایسے ہی اللہ کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے نیت فرما لیجئے کہ جب بھی لباس تبدیل کریں گے تو لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے نمبر دو جو شخص کپڑے پہنے اور یہ دعا پڑھے الحمد للہ من غیر حول منی ولا قوہ انشاءاللہ یہ دعا مدنی چینل کے سلسلے آئیے دعا یاد کریں اس میں یاد کی جا سکتی ہے تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس دعا کو یاد کر کے لباس پہننے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کریں گے اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عطا کیا نمبر تین جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا توازو یعنی آجزی کے طور پہ چھوڑ دے اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا سبحان اللہ عز و جل مرآت المناجی جلد چھ صفحہ ایک سو دس پر ہے غرق فرعون کے دن یعنی جب فرعون دریا نیل میں غرق ہوا تو سارے کے سارے فرونی ڈوب گئے مگر فرونیوں کا بہروپیا یہ بچ گیا حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے بارگاہ الہی جل میں عرض کی مولا یہ کیوں بج گیا فرمایا اس نے تمہارا روپ یعنی تمہارا ہولیا اختیار کیا ہوا تھا ہم محبوب کی صورت والے کو کبھی عذاب نہیں دیتے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہوں سلام آجزانہ مدنی مدینے والے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 دیکھ بھی رہے ہیں کہ مبلغین اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سفید لباس میں نظر آتے ہیں تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سفید لباس کو اختیار کریں گے نمبر پانچ لباس حلال کمائی سے ہو نمبر چھ منقول ہے جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں نمبر سات پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں مثلا جب کرتا پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں نمبر آٹھ اسی طرح پاجامہ پہنتے وقت پہلے سیدھے پانچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجیے اور جب اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹی طرف سے شروع کیجیے نمبر نو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تین سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ باون پر ہے سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو سنت یہ ہے نمبر دس سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پائجامہ تخنوں سے اوپر رہے نمبر گیارہ مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے نمبر بارہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ چار سو اکیاسی پر ہے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گٹھنوں کے نیچے تک عورت ہے یعنی اس کا چھپانا فرض ہے ناپ اس میں داخل نہیں اور گٹھنے داخل ہیں اس زمانے میں بھتیرے ایسے ہیں کہ تیبن یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ ناپ کے نیچے کا کچھ کچھ حصہ کھلا رہتا ہے اگر کرتے وغیرہ سے اسے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو خیر ورنہ حرام اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی نمبر تیرہ آج کل بعض لوگ نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنتے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانے نظر آتی ہیں یہ حرام ہے ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے بالخصوص دریا کے کنارے پر کھیل کود کے میدان اور ورزش کرنے کے مقامات پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں لہذا ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے نمبر چودہ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے یعنی منع ہے تکبر ہے یا نہیں اس کی پہچان یوں کریں کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑے کو پہننے سے تکبر پیدا نہیں ہوا اور اگر حالت اب وہ باقی نہیں جو پہلے تھی تو سمجھے کہ تکبر آ گیا لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے مدنی خلیہ کیا ہے بارہ آپ نے امیر اہل سنت سے بھی سنا ہوگا آئیے ایک بار پھر امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی خلیے کی تعریف عطا فرمائی اسے سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہم بھی مدنی خلیہ اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے داڑھی زلفیں سر پر سب سبز امام شریف اور سبز رنگ بھی کیسا کہ کھلتا ہوا سبز رنگ ڈارک گہرا نہ ہو سفید کرتا کلی والا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا آستینے ایک بالش چوڑی سینے پر دل کی جانب جیب میں نمایاں مسوات پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر سر پر سفید چادر اور پردے میں پردے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی کتھئی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ بیان کردہ مدنی گلیے میں جب کسی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں سبلا شیخ طریقہ تمیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ بیان کردہ مدنی گلیے میں جب کسی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے امیر اہل سنت نے ان اسلامی بھائیوں کے لیے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی جو مدنی اختیار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سب سبز گنبد کے سائے میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم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 پر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور یوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کر کے جب یہ مدنی حلیے میں ملبوس مبلغ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے تو اس کے اس مدنی حلیے کو دیکھ کر کئیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو ہے آئیے ایک پیاری مدنی بہار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 ایک علاقے میں گیا وہاں پر ایک غیر مسلم کورین نے مدنی قافلے کو دیکھ کر پوچھا کیا آپ لوگ مسلمان ہیں مدنی قافلے والوں نے کہا الحمد للہ وجل ہم مسلمان ہیں اس نے پوچھا کہ یہ سر پہ کیا باندھا ہوا ہے تو مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے جواب دیا یہ امامہ شریف ہے جو کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے اسی طرح اس نے داڑھی شریف کے بارے میں سوال کیا جواب ملا یہ بھی ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے اسلام کو کتابوں میں پڑھا تھا میں نے اسلام کو کتابوں میں پڑھا تھا مگر نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا آج پہلی بار اسلام کی عملی تصویر نظروں کے سامنے آئی ہے جو دل کو بے حد بھائی ہے مہربانی فرما کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے سبحان اللہ الحمد للہ مدنی قافلے والے عاشقان رسول کے نورانی داڑیوں اور پر نور اماموں سے جگمگاتے نور برساتے دل ربا چہروں کی زیارت کی برکت سے وہ کورین کافر با اسلام ہو گیا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 اکثر مسلمانوں کے لباس کی تراش تراش خراش سر اور چہرے کا انداز وغیرہ سب کافروں کی سڑی ہوئی تہذیب کا عکاس ہے شیطان کے اس وسوسے میں نہ آنا چاہیے کہ اگر ہم داڑھی اور امام شریف میں رہیں گے تو لوگ ہم سے دور بھاگیں گے ہرگیز ایسا نہیں لوگ مدنی ہولیوں سے نہیں بلکہ بری حرکتوں سے چرب زبانیوں سے اور بد اخلاقیوں سے دور بھاگتے ہیں آپ بسد اخلاص سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیے اپنے اخلاق سنوار لیجئے زبان کو قابو میں رکھنے کی مشق کیجئے میٹھے بول بولیے پھر دیکھیے کہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں ابھی آپ نے عاشقان رسول کے بارے میں سنا کہ کس طرح سنتوں برے ہولیے اور مسکراتے پھول برساتے میٹھے میٹھے بولوں نے شیطان کے پجاری کو مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھکاری بنا دیا داڑی شریف اور سب سب امام شریف سجاد امام شریف سے جگمگاتے پھول برساتے عاشقان رسول کے مدنی حلیوں اور اللہ اللہ کی پرکیف صداؤں کی برکتوں سے مالا مال ایک اور مدنی بہار سنیے چنانچہ چودہ سو پچیس سن ہجری جنوری دو ہزار پانچ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران اور مجلس بیرون ملک کے بعض اراکین وغیرہ ان کا ایک مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی سے سفر کرتا ہوا ساؤتھ کوریا پہنچا اسی دوران دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بنانے کے لیے جگہ دیکھنے کے لیے قافلے والے ایک مقام پر پہنچے وہاں پہلے سے موجود اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کا پرتپاک طریقے پر خیر مقدم کیا اس جگہ کا مالک جو کہ عیسائی تھا با امامہ اور بارش چمکدار نور بار چہرے والے عاشقان رسول کے جلووں اور اللہ اللہ کے پرکیز نغموں میں مست ہو گیا بے قرار ہو کر آگے بڑھا اور نگران شورا سے کہنے لگا کہ مجھے مسلمان کر لیجئے اسے فوراً نصرانی مذہب سے توبہ کروا کر کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کر لیا گیا اسلامی بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اللہ اللہ کی زوردار صداؤں سے فضا کا سینہ دہل گیا صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے کہ جس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم اس مدنی مقصد کو پاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں ان شاء اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں اول تاخیر شرکت کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ